مدن سے ایک دفعہ دوسرے پڑھ لیں سارے تم نے مجھے یہاں پہ سات لوگوں سے جو وہ بات چیت کرنے کی دعوت دی اور میں تو طاہر صاحب اور خالد الدین صاحب کی کتابیں وغیرہ پڑھا کرتا تھا ان کی شخصیات کے بارے میں سوچا کرتا تھا اور کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان شخصیات سے جو ہے ملاقات بھی ہو جائے گی اور ان یہ جو کچھ تھوڑا بہت میں باتیں کر رہا ہوں یہ سب ان بزرگوں کی بدولت ہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جو ہے ہمارے سر پہ ہمیشہ سلام ہو اور اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ ختم ہوا جو کام جو ہے ہمیشہ لیتا رہے ہم سب سے تو جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا تو میں تو آنےسٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کچھ قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی اور یہ میں کوئی کسی سے نہیں کہہ رہا میں بالکل اس قابل نہیں ہوں بات دو چار باتیں ہیں وہ کچھ عرصہ میں جرمنی میں رہنے کے اتفاق پہ ہمارے بھائی صاحب بھی جرمنی سے آئے ہیں ان سے بھی حوصلہ مل گیا یہ بات چیت کرنے کا تو تقریباً دو سال تک مسلسل میری روزانہ جو ہے وہ قادیانیوں سے وہاں پہ جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی ان سے جو ہے وہ میری مٹ بھیڑ ہوتی رہی تو اس کے کچھ میں آپ کو تجربات اپنے بتاتا ہوں کہ کیا کیا باتیں ہوئی کیسے کیا کیا ان کے جو ہے میرے مناظرت میں کہتے میں تو مناظرت نہیں لیکن جو بھی وہ ہمارے مباحثے ہوئے اور پھر وہ کہتے ہیں الحمد للہ بھاگے اور آج جو ہے الحمد للہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے ان کا بالکل سفایا ہو گیا اور وہ بالکل نظر نہیں آتا ہے اس سے پہلے ابھی وہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ وہ یہ مرزا کہتا ہے جی کہ وہ مقبول جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مرزا یعنی کہ ایک گھڑی کی قربانی جو ہے وہ سو نو اللہ تو وہ مجھے ایک حضرت مولانا منظور احمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ دینا نصیب کرے ان کے ایک باغ یاد وہ تو کہتے ہیں کہ مرزا کا یعنی ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود کی تعداد تین ہزار ہے اور میرے موجود کی تعداد ہے وہ دس لاکھ ہے واہ واہ مطلب بیان کرنا <laughs> سب اپنے دوست کھلی گل بالکل <laughs> تو کہتے جی ہم نے جب اس کے دس لاکھ موزوں کو اس کی اڑسٹھ یا انہتر سال کی جو زندگی ہے اس کے اوپر تقسیم کر کے دیکھا تو ہمیں پتا چلا جی کہ ہر بارہ منٹ کے بعد اسے ایک موجہ رونما ہوتا ہے <laughs> یعنی سوچتے جاتے جب سے وہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے کٹے میں مرنے تک ہر بارہ منٹ کے بعد اسے موجر نکلتا موزہ آتا کہتا جی ہم نے گاڑیاں سے پوچھا یار کوئی میرے کو دس بارہ کو موزے بتاؤ تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ چپ کے چپ کوئی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا موجود نکل رہا ہے تو کہتے تھے ہم نے کہا کہ یہ البتہ ہم نے کی کتاب میں پڑھا کہ جی مجھے دن میں سو سو مرتبہ پیشاب آتا تھا <laughs> تو اگر اس کے پیشاب کرنے کو بھی موجودہ مان لے تو وہ بھی ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہوتا تھا <laughs> تو اگر پیشاب کے ساتھ چلو ایک فائر بھی کرتا ہو تو پھر بھی بارہ منٹ چھوٹے بھی پورے نہیں <laughs> تو وہ جو ہر گھڑی پتہ نہیں قربانی دیتا تھا وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا جی, ہاں جی۔ اچھا اچھا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اور بھی بے شمار کافر ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں بے شمار کافر ہیں تو آپ لوگ جو یہ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف فتنہ کابیانیت کے بارے میں آپ کا فکر ہے باقی کافروں کی تو ہم آخر ہم یہودیوں کے خلاف بات نہیں یہاں پہ کر رہے ہیں ہم عیسائیوں کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں ہم ہندوؤں کے خلاف بات نہیں کر رہے تو آخر یہ فتنہ فٹنیکانیت کیوں ایسا ہم ہے کہ ہم جو اس کی فکر میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ بھئی ایک جو ہندو ہے وہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے ایک جو یہودی ہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے ایک عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے ہم بحثیت مسلمان تمام مذہب کے احترام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ ڈسٹینس کے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کو دعوت ضرور دیتے ہیں اسلام قبول کرنے کی ہدایت اللہ کے حق میں اب قادیانی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اگرچہ ہم نے پاکستان کے آئین میں وہ درج ہے کہ یہ کافر ہے انیس سو چوہتر میں آئین ترمیم ان کو کافر لیکن وہ اصرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں بھائی اگر تم مسلمان ہو تو پھر ہم کون ہیں اگر تم مسلمان ہو تو پھر ہم کون ہیں اور اگر ہم مسلمان ہو تو پھر تم کون ہو ایک قادیانی نے مجھے سوال کیا انٹرنیٹ کے اوپر کہ جناب مسلمان کی تم کہتے ہو کہ ہم کافر ہیں مسلمان کی تعریف کرو صاحب نے یہ بھی کہا تھا جی کہ انیس سو چون میں ترپن میں جو ہے وہ بڑے بڑے علماء جو ہے وہ مسلمان کی تعریف نہیں کر سکے میں نے کہا میں جی، کر لیتا ہوں تعریف میں کہتے آمن تو بن لائی میں لائی کہتے وہ کتب رسول لان فری تو بہنا حضر میں رسول ماشاء اللہ ماشاء اللہ آگے بات سنیں وہ کہتے نہیں کہتا یہ تعریف تو ہم بھی مانتے تھے ہم بھی مسلمان تم بھی مسلمان میں نے کہنا یہ بات غلط میں نے کہا کہنا چار چیزوں پہ ایمان لانے کا ذکر ہے اللہ پہ ایمان کتابوں پہ ایمان رسولوں پہ ایمان آمن تو بن بلائے ملائے کہتے اور رسولوں پہ ایمان اور آخر پہ ایمان میں نے کہا ان میں چاروں چیزوں میں میں نے کہا آپ کا اور ہمارا فرق ہے تجربہ کیسے میں نے کہا جی سب سے پہلے اللہ کا ایمان میں نے کہا جی ہمارا جو اللہ ہے وہ لم لم ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کس سے پیدا ہوا ہاں، میں نے کہا آپ کا اللہ جو ہے وہ اولاد رکھتا ہے جی، وہ کہتے ہیں میں نے کہا تذکرہ مرزا کے الحاموں کی کتاب ہے اور البشرا ہاں۔ اس نے مرزا کا الحام لکھا ہوا ہے اس ماؤ بلدی اے میرے بیٹے سن اس ماؤ بلدی اے میرے بیٹے سن تو آپ کا اللہ کوئی اور ہے جو اولاد رکھتا ہے جو بیٹا رکھتا ہے ہمارا اللہ کوئی اور ہے جو لمبی علی تو لمبی اولاد ہے آگے آگے میں نے کہا جی ملائکا کی بات میں نے کہا جی ہمارے ملائکہ اسرائیل جبراہیل مکائل اسرافیل آپ کے ملائکا جی ہمارے تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے تم ان کے اوپر بھی مان رکھتے ہو ہمارے ان کے اوپر ایمان مان ہی نہیں اس لیے تمہارے فرشتے اور ہمارے فرشتے جی۔ آگے جی الحامی کتابوں کے بعد کتب میں نے کہا جی ہماری الحامی کتابیں چار تو ریت زبور انجیل قرآن تمہاری الحامی کتابیں پانچ تو ریت زبور انجیل قرآن تذکرہ تذکرہ ان کے مرزا کا دینے یعنی کے وہ مجموعہ علامت کا نام اب آگے میں نے کہا رسولوں کی بات میں نے کہا جی ہمارے رسول جو ہیں وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اور نبوت آمدنی طرح سے پہ ختم تمہارے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ایک <laughs> اگر تمہارے اگر مرزا قادیانی رسول ہے تو ہم کافر اگر وہ رسول اور نبی نہیں ہے تو تم کافر ایک کسی جھوٹے کو نبی ماننے سے تم کافر آؤ اس بات کے اوپر بات کریں کہ آیا مرزا قادیانی نبی اور رسول ہے کہ نہیں قادیانی مرتا مر جائے گا کبھی مرزے قادیانی کے اوپر بات نہیں کرے گا وہ دل کا پیالہ پی لے گا کبھی مرزے قادیانی کے اوپر بات نہیں کرے گا ماشاء اللہ جی بہت اچھا مسئلہ یہ ہے اچھا، یہ جذباتی باتیں تو لگ اب قادیانی کے آپ کسی قادیانی سے ان کے ہر بچے بچے کو جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا میں آپ کو اس کے واقعات سناتا ہوں اور عام زندگی میں بھی ہر کا یعنی بچے کو جو ہے وہ ٹریننگ اس کو تربیت دی جاتی ہے کہ مسلمان سے جو ہے کیسے بات کرنی ہے وہ آپ سے جب بھی کسی شہزاد کو زندگی میں واسطے پڑھو ہو دینے کو وہ کہہ گئے جی وہ حضرت کتابانتے کتنا جائے گا جی او جی ہو لو جی ہو دے جا رہے جی لو جی بس جی اس طرح کی وہ پنجابی میں جیسے ان کے بات کرتے ہیں اس قسم کی ان کو یہ وفات وفاتے اور اس کے بارے میں میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ کو ان کے جوابات بتا دوں ان شاء اللہ جی، جی۔ تو اسی طرح نبوت کے بارے میں جو ہے وہ اپنے وہ جو ہے دلال رکھتے ہیں ان کے بھی انشاءاللہ بھی موت اور بھی آپ کو بتاتا ہوں تو ہر قادیانی یعنی کے کہ بچے بچے کو ٹریننگ ہے اب ہمارا جو بھی کوئی مسلمان بھائی چونکہ ہمارا ایسے کوئی انتظام ہی نہیں ہے ٹریننگ کا کہ وہ مدن تنوعی صاحب وہ چودہ روزہ روڈے قادیانی کورس کرواتے ہیں لیکن وہ مائکرام میں کوئی ایک لوگ ہوں گے تو ان کو موقع ملتا ہوگا وہ اٹینڈ کرنے کا ابھی پچھلے سال انہوں نے لندن میں آ کے چودہ پدمن کانفرنس وہ ایک کورس کروایا تھا تو ہم نے درخواست کی تھی سہیل بابا صاحب سے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو ہم براہ راست چلاتے ہیں تو ہم نے بھی ان سے سیکھا اور اور بھی لوگوں نے بہت سے سیکھا اور قادیانیوں کو جو ہے انہوں نے ہمارے روم بھی بند کروایا اور بڑا کچھ ہوا بڑے وہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ذرا اس مسئلے کا جو ہے نا تھوڑا سا تھوڑا سا تکنیکی انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اگر کچھ قادیانی جو سوالات کرتے ہیں جو ان سے میں جو میرے ان کے ساتھ بات آتا ہے جو انہوں نے باتیں کی جو میں نے کی وہ میں کچھ دو چار باتیں آپ کو بتاتا ہوں جب میں نے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھنا شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ قادیانیوں نے جو ہے وہ وہ میں آنے سے پہلے سنا ہے میں نے سنا کہ تقریباً ایک سال وہ ایک روم کھولا کر رہے تھے کوٹا کے اوپر لو فار آل ہیٹڈ فنان اس اس نام سے روم کھولا کرتے تھے لیکن وہ بعد میں بند ہو گئے جب میں گیا اس وقت وہ روم نہیں کھولا کرتا تھا وہ ان کے خلیفہ نے کسی اور وجہ سے بند کروا دیا لیکن پھر بھی قادیانی جو ہے وہ اپنی تبلیغ ہمارے روموں میں آ کے کبھی ٹیکس پیش کر رہے کرتے تھے وہ ٹیکس ہوتے تھے یہی کہ لف اور آل ہیڈ فار نان یا دنیا میں ایک نظیر آیا دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا وہ بڑے زور سے اپنے بعد گئے قسم کی وہ مرضے کی تحریریں پیش کر رہے تھے وہ یہ سارے ہوتے ہیں پروپرگنڈا ٹولز ٹول جس کو کہتے ہیں نا جنہیں پولیٹیکل سائنس پڑھی ان کو پتا جی۔ ہوگا یہ پروپرگنڈا ٹولز ہوتے ہیں تو میں نے پھر پہلے میں نے کہا ان کے پروپرگنڈا کا توڑ کرو اب وہ لکھ جاتے تھے لو فار آل ہیٹ فنان بڑا خوبصورت نارا ہے محبت سب کے لیے نفرت کسی کے لیے نہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا ہمارا تو جی ہم تو محبت سب کے لیے نفرت کسی کے لیے اب میں نے اسے جواب تیار کیا میں نے لف میں نے وہی لف اور آل ہیٹڈ فرنان اس کے نیچے لکھ دیا دشمن ہمارے بیا کے سنزیر ہو گئے لف اور آل ہیٹڈ فرنان عورتیں ان کی عورتیں ان کی کتوں سے بڑھ گئی لف اور آل ہیٹڈ فرنان جو مجھے نہ مانے وہ بزر آرام لف اور آل ہیٹڈ فرنان جو مجھے نہ مانے وہ کنجریوں کے اولاد لف اور ان کو ایسی تکلیف ہے وہ لکھنا چھوڑ <laughs> اچھا اب آئے دنیا میں ایک نظیر آیا وہ لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا اور میں نے اس کو تھوڑا سا بدل دیا اب سب آ جاؤ میں نے اس کی تحریر کو انہیں کی تحریر کو تھوڑا سا بدل دیا دنیا میں ایک خنزیر آیا آگ لگی وہ جناب ابھی لکھنا بند ہو گیا دنیا میں ایک نظیر کا میں نے اس کا اچھا ہوا یہ کہ میں نے انٹرنیٹ پہ بیٹھنا شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ میں نے بھی وہ آتا ہوتا مجھے کچھ نہیں تھا میں نے جو منہ میں آیا کا کے ساتھ جو سنا سنا تھی وہ میں نے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیا ایک دن کا اکٹھے ہو کے آگے ایک ان کا سوئٹزرلینڈ سے مربی آتا تھا وہ کہتا جی آپ ہمارے سے مناظرہ کر لیں اور وہ ہمارے جو روم کا اونر تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے مناظرہ ہوگا ابھی ہوگا اور سمیر جو ہے وہ تمہارے سے مناظرہ کرے گا اب اس نے نام سے پوچھا نہ کچھ میرے ایک دفعہ پہلے تو میں نے کہا یاری ہے اگر میرے سے میں نہ جواب دے دیا دے سکا کوئی مسلمان بیٹھ گیا تو کیا مطلب میں کیا جواب دوں گا میں نے اللہ سے دعا کی معافی مانگی اللہ سے بڑی میں نے کہا یا اللہ میں میں نے میرے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے تم میری مدد فرما لیں خیر میں نے گرا کے اللہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر شروع کر میں نے اس کو کہا شروع کرنا تم کہتے جی قرآن سے ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اچھا قرآن سے ثابت کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب میں نے سوچا کہ وہ وہ آیت میں پیش کروں گا سورہ ہزار کی چالیس تو اس نے کہنا چاہیے یہ مطلب نہیں ہے چاہیے یہ مطلب نہیں ہے ہمارے تین گھنٹے مطلب کے اوپر بحث ہوتی رہنی ہے جو یہ عوام بیٹھے ہیں انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کے قرآن کے مطالب میں جھگڑا ہے تو ایسی بات کوئی نہیں میں نے اس کو یہ کہا میں نے کہا اب مرزا قادینی جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے تقریباً پچاس سال تک بلکہ ساٹھ سال تک ختم نبوت کا قاعدہ انیس سو ایک میں اس نے اپنا بدلا ہے انیس سو ایک میں اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا پہلے میں نے تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے اٹھارہ سو انانوے میں مرزا قادیانی نے کہا جی کہ وہ جس امام مہدی نے آنا تھا وہ میں ہوں جس امام مہدی نے آنا تھا وہ میں ہوں تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ بھائی وہ امام مہدی کے زمانے میں تو نہیں پہلے اس سے لوگوں نے پوچھا کہ امام مہدی نے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہونا تھا تو تو, سید نہیں ہے تو کیسے امام مہدی ہو گیا اس نے یہ باتیں ہم نے پڑھی ہوں گی آپ کو پتا ہوں گی لیکن میں ادھر تھوڑی سی دوبارہ جی، جی۔ میں مگر چاہتا ہوں آپ سے تو اس نے کہا جی کہ جناب یہ کون سا اس نے کہا جی، کہا جی میں نے کشپ کی حالت میں دیکھا کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے آگے وہ سنی بات ہم نے چھوڑ دیں اس کے بعد اچھا لوگوں نے اس سے دوسرے سوال کیا انہوں نے کہا بھی وہ مہدی کے زمانے میں تو حضرت علیہ السلام نے بھی آنا تھا تو وہ کہیں تو وہ کہتے جی مجھے اللہ نے الحام کر کے بتایا کہ وہ اس علیہ السلام پہنچو گئے ہیں انہوں نے کوئی نہیں آنا ہے تو جی چکا نے آنا تو وہ بھی تو ہی ہے یہ اس کا روحانی کا انجل نمبر تین سفر نمبر چار سو دو کے اوپر سکھا یہ الحام بھی لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ والوں کو بھی حافظ ہے اچھا اس نے ساتھ ہی یہ بات کہی اس نے کہا جی کہ میں امام مہدی بھی ہوں میں مسیح مہود بھی ہوں لیکن میں نبی نہیں ہوں اس وقت اس نے یہ بات کہی اٹھارہ سو اکانوے میں اس نے کہا جی نبوت کا دروازہ بند ہے نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لانتی ہے اور وہ دلی کی جامع مسجد میں چلا گیا لوگوں نے جب اس کے مسیح محبت کا دعویٰ کیا لوگوں کو شک پڑے کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ دلی کی جامع مسجد میں کہا کہ جناب میں یہ خانہ خدا میں کھڑا ہوں اور میرا ختم نبوت کے اوپر پورا یقین ہے اور جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا عقیدہ رکھتا ہو وہ کافر اور کاغذ ہے اس نے اٹھارہ سو اکانوے میں دلی کی جامع مسجد میں جا کے اس نے یہ بات کہہ دی تو لوگوں نے اس سے پوچھا انہوں نے کہا محترم تو کہتا ہے کہ میں مسیح مہود ہوں اور تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں جبکہ مسلم شریف میں جو حدیث ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے اس میں چار دفعہ نبی اللہ کا ذکر ہے ابن مریم نبی اللہ ابن مریم نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ تو تو تو نبی اللہ نہیں ہے تو اس حدیث کا مصدق کیسے بن گیا تو اس حدیث سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے رسول اللہ بنی اسرائیل تھے وہی دوبارہ آئیں گے اب اس کے پاس اس بات پہ کوئی جواب نہیں تھا یہ دس سال تک اس سوال کو ٹال مٹول کرتا رہا دس سال تک اٹھارہ سو اکانوے سے لے کے انیس سو ایک تک اٹھارہ سو اٹھانوے میں اس نے کتاب لکھی کہ میں سلا اس میں لکھتا ہے کہ لا نبی ہے بازی میں نفی عام ہے جو معل رہتے وہ سمجھتے ہوں گے نفی جی۔ عام اور نفی جن سے جو ہے کیا فرق ہے اس نے کہا جی بھیا نبوت کا دروازہ بند ہو چکے ہیں ساری اس کی تحریریں موجود ہیں ریکارڈ پہ انیس سو ایک میں اس نے کہا کہ جناب آپ لوگوں نے کہتے ہیں کہ وہ اب اس کے بعد کوئی جواب بن نہیں رہا تھا اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ وہ جو اسلام نے جس نے آنا تھا وہ نبی اللہ ہوگا تو میں آئے تھے نبی اللہ ہوں ایک غلطی کا ڈالے جب اس نے لکھی تو اس نے اس میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اب اس کو پتا تھا کہ میں پچھلے کئی سال جو ہے وہ ختم نبوت کے اس بات کا کر رہا ہوں اس کے اوپر میں سارا لکھتا آیا ہوں تو ساتھ ہی اس نے اس کا اس اس بات نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ ختم نبوت کہاں گئی اگر تو نبی ہے تو تو اس نے اس کا بھی جواب ساتھ ہی دے دیا اس نے کہا جی دیکھیں جناب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص پیدا ہو گئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو بے شک ختم نبوت کی مور ٹوٹ جاتی ہے بے شک ختم نبوت کی مور جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے خود ہی دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے تو محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں میں خود محمد رسول اللہ ہوں جو دنیا میں ایک دفعہ پھر آ گیا اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ آگے جا کے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اس نے کہا جی میں نے کشف کی حالت میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں خود خدا ہوں اب میں نے قادیانی سے پوچھا بھی یہ تم کیا کہتے اس بارے میں کیا کہتے ہو اس کے خدا ہونے کے بارے میں کہتے جی وہ تو کشپ تھا میں نے کہا نبی کا کشپ جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کشپ جھوٹا تو نہیں ہوتا یا تو کہو کہ اس کا کشپ جھوٹا ہوا یا اس کو خدا مانو یا کہو کہ اس کا کشپ جھوٹا ہے یا اس کو پھر مانو اگر اس کا کشپ سچا ہے تو پھر اس کو خدا مانو یا اس کو کہو کہ اس کا کشپ جھوٹا ہے اچھا یہ تو تھی اس کے دعووں کی بات نہیں تھوڑی سی جی۔ میں نے بات کہا تو ہاں، بالکل مجھے یاد آئی انہوں نے کہا کہ قرآن سے ثابت کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب یہ مجھے کی جو تحریریں جو اٹھارہ سو اٹھانوے تک وہ ختم نبوت کے اسباب میں کہتا رہا وہ تیرہ تحریریں میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب تھی اس میں موجود تھیں اور میں نے میں نے کہا تو کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو میں نے کہا اگر قرآن میں نہیں لکھا ہوا تو یہ مرزا کا یعنی یہ تحریر کیوں لکھ رہا ہے میں نے تیرہ کی تیرہ ایک سانس میں پڑھ دیں اب جب مرزا کی تحریر کے سامنے آئے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ روم چھوڑ کے چلا گیا صرف یہ ایک سوال کے اوپر نہ روم چھوڑ کے چلا گیا اچھا وہی ہے کہ ارے میں آپ کو ایک آخری جو میرا نظر ہوگا نا اس کے ادھر بتاؤں گا وہ آپ زیادہ انٹرسٹنگ میں تو اس کو نہیں پا رہا ہوں کہ وقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ بول رہے ہو تو مجھے بتا دیں کنٹینیو اچھا تو وہ ہوا یہ کہ ہمارے ایک دوست ہے اس نے کرشن کوف کی ریکارڈنگ کی تو کہتا ہے میں نے آ کے سیلیبریٹ کرنا مائک پہ آ کے نا ڈک ڈک ڈک کر دیا اور بھی بھاگ گئی ہے اچھا وہ اس کے بعد مجھے فکر پڑ گئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اس کام میں کیسے دلچسپی پیدا ہوئی نا مجھے فکر پڑ گئی میں نے کہا یار آج اس نے مجھے آگے کر دیا کل کو وہ یہ کوئی اور مرضی آئے گا پھر مجھے آگے کر دیا مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں <laughs> میں وہاں پہ کر رہی ہوں ساگر مان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی زندگی دے یہ بھی صاحب بھی جانتے ہیں خدمت وہ جو وہاں پہ امیر ہے میں ان کے پاس گیا میں نے کہا یہ کرتا وہ میں خدمت وہ کانفرنس پہ گیا تھا وہاں پہ آپ ایک پمپلیٹ مار رہے تھے پر ایک نظر میں کا دیا ایک نظر میں آپ نے دیکھا ہوگا میں کہا جی، مجھے وہ چاہیے کہ تو وہ کرنا ہے میں کہا جی، میں نیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو میں اس میں سے وہ اس کے ٹیکس بنا کے پیش کیا کروں گا تو وہ ڈھونڈتے رہے کہتے وہ تو نہیں مل رہا تو کہتے نیٹ پہ بیٹھتے ہو تم تمہیں میں کتابیں دے دیتا ہوں کچھ میں کہا جی، کون سی انہوں نے والی وہ بس کتاب ایک مولانا چنوٹی سی نوٹس کا دیا دیا صبح اور ایک دو کچھ اور کتابیں اور کچھ کمپلیٹ جانے میرے سامنے رکھنے کہا جی کرتا بھی اتنی موٹی موٹی کتابیں کون پڑے گا کہتے لے جاؤ تمہارے کام آئیں گے خیر میں وہ لے آیا تو بارہ لوگ بعد میں بہت کام آئیں جی، جی۔ وہ رد کر کادیانی میں تھوڑی سی پڑی تھی دو تین دن کے بعد اس بھاگے کے جو پہلا یہ جو ہوا تھا اس میں کادیانی بھاگے انہوں نے کادیانیوں نے ایک روم کھولا کوئی دس بار جس میں شیخ شیکرا صاحب بھی اس دن موجود تھے جب وہ کادیانی تھے شیخ شیکرا صاحب کو سنا ہوگا آپ نے جرمنی سے سلام قبول کیا تو انہوں کہا دیا نے مجھے انوائٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ تو اپنے روم میں بیٹھ کے بڑی گلا کرنا ادھر آ کے سکنا اتنے گل کر میں کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں اب میں نے مولانا نبی صاحب کی وہ کتاب کے وہ سن نکالے لیا مرزا کا سیدھا پر میں نے جناب وہ ایک ایک کر کے تو بات شروع کر دی میں نے وہ مرزا کے جھوٹ یہ میں نے اس کی اس سے کتابیں کھلوا کے پڑھوانی شروع کر دی کوئی آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ وہ قادیانی مربی مسلم ٹو کے نیچے آتا ہے شاید جو نیٹ یوز کرنے والے جانتا ہوں کہ میرے عبد الصیف اس کا نام ہے اور جرمنی کا وہ اور ان کا سب قادیانی کو انٹرنیٹ کے اوپر وہ کمانڈ کرتا ہے لیڈ کرتا ہے گرو ہے ان کا اس کی زبان لڑکے آنا شروع ہو گئی اس کے اس کے منہ سے اس کے پسینے چھٹ گئے وقت اس کا گھبرا گیا اس کے بعد سے نروس ہو گیا بالکل نا اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں شیخ رہی صاحب اس وقت جو ہے نا وہ جماعت مطلب کٹر قادیانی تھے جب میں بات کرتا تھا نا کہ مرزا قادیانی نے یہ کہا یہ تحریر پڑھو یہ تحریر پڑھو مرزا قادیانی نے یہ کہا تو شیخ صاحب کو بڑا غصہ چڑھا مجھے مائک آ کے تصمیر صاحب آپ ہمارے روم میں آئے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ سارے آندھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو مرزا صاحب کو جو ہے وہ مسیح مہود مہدی مہود نہیں مانتے آپ ان کو مسیح مہود مہدی مہود نہیں کہہ سکتے آپ کا مطلب ان کو مرزا صاحب ہی کہہ لیں یہ آپ نے کیا مرزا مرزا کا مرزا کا لگائی ہوئی میں نے کہا جناب ٹھیک ہے میں نے کرام کی کتابوں میں پڑھے جس میں جانتا کہ انہوں نے بھی بہت جگہ پہ ان کو مرزا صاحب کے طور پہ ساتھ کیا تو میں کہ جتنی دیر میں آپ کے روم میں موجود ہوں میں آپ کے جس بات کا خیال رکھتے ہوئے میں مرزا صاحب کہہ کے بات کروں گا روم سے جانے کے بعد کی میری گارنٹی کوئی نہیں ہے <laughs> چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ خیر اور بہت سے تقریباً میرے سو سے اوپر روزانہ میں ان کے روم میں چلا جاتا تھا میرے ان سے جو ہے نا مٹبیڑ ہوتے تھے اور دلال کے اوپر ہمیشہ دلال کے اوپر ہر دلیل کا جو ہے نا ہم نے توڑ کے میں دلال کے اوپر بھی آتا ہوں ایک دو واقعی میں آپ کو سنا ایک واقعی اور سنا دوں بیچ میں پہلے پھر آخری مناظرے کے جو ہے نا میں آپ کو روزہ سناؤں گا ان شاء اللہ اس سے آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی ٹائم کتنا کو گیا کوئی بات نہیں بات کریں میں بالکل نہیں کھڑے ہو کے کو ان کا ایک کینیڈا سے مربی آتا تھا بلوچ ون تھری فور کے نکچے اور اس کے بارے میں دنوں بلوچ کا نام ہے اس کے بارے میں وہ قادی نظیر ایک ہوتا تھا ان کا کا مربع اس کا خاص کر طور یافتہ میں بندہ ہے اور انتہائی شاطر وہ اور پروں پہ پانی نہیں پڑنے دینے والا بڑا وہ نہ وہ وہ جناب کوئی بندہ میرے سے قرآن سے بات نہیں کر سکتا کوئی میرے سے قرآن سے بات نہیں کر سکتا قرآن سے بات کرو قرآن سے بات کرو میرے وہ ایک نا چیڑا ایک دن پھر وہ ڈر گئے میں نے کہا کرو میں سے قرآن سے بات کس موضوع پہ کرنی ہے کہتا جی یاد ہے فاتح مسیح میں نے کہا جی کرو کہتا جی تین آدھے پیش کرتا ہوں کوئی اس کا توڑ نہیں کر سکتا میں نے کہا کرو پیش کہتا جی بمام محمد اللہ رسول کا رسلت میں قبل رسول دوسری آئس ڈالا کہ ایسا مطلب وفی کہ برابری پہ گیا اور تیسرا وہ فلمت فریدانی والی ہے میں نے کہا ایک ایک آیت کے اوپر بات ہوگی سب سے پہلے پھر میں کون سی آیت پہ بات کرنی ہے کہتا جی ماں محمد اللہ رسول کا رسلت میں قبل رسول تمام انبیاء فوت ہو گئے میں نے کہا بس اتنی سی بات کہتا ہاں میں نے کہا اس آیت کے اوپر میں تمہیں جو ہے نا تقریباً میں نے کوئی آٹھ دس سوال جو ہے نا اس وقت اس کو کیے میں بتا دیتا ہوں کچھ مجھے یاد بھی آ جائیں گے لیکن جو سب سے اہم سوال ہے میں پہلے بتا دوں جی جی جی باقی میں آپ کو ساری بتاتا ہوں میں نے کہا جی میں پورے روم میں اعلان کرتا ہوں کہ جو اس نے یہ دلیل پیش کی ہے اس کے اوپر میں کچھ سوال کرنے لگا ہوں میں نے کہا جی مرزا کا قبر سے نکل کے آ جائے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے گا یہ میرا دعویٰ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ روز کیا مت میں نے سب سے پہلے اسی کو پکڑا میں نے کہا جی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء فوت ہو گئے مرزا قادیانی روحانی جو نمبر آٹھ سفر نمبر اڑسٹھ کے اوپر لکھتا ہے یہ وہی موسا مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے لہٰذا ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لانے کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں میں کہ موسا کیسے زندہ ہے اگر تمام انبیاء پہلے کے فوت ہو گئے تو موسا کیسے زندہ ہے یہ ایٹم بم ہے کار کے لیے جو ہے نا ایٹم بم یہ دلیل جو ہے نا مولوی جی کی صاحب نے ایسی انہوں نے نکالی ہے نا کہ ایسا ایٹم بم ہے نا اس کے علاوہ میں نے خلط کے معنی میں نے کہا قرآن میں یہ چاہ رہا ہے تو میں خلط کا لفظ استعمال ہوا کہیں بھی فوت ہو جانے کے معنی میں نہیں آتا مثال کے طور پہ تم سے پہلے کی بھی امتیں گزر چکی ہیں قرآن میں اس کے ترجمہ یعنی کہ کیا پہلے کی امتیں ساری مر گئی تھی اور پھر وہ ان میں کہتے جی اسے مراد یہ جمع کا سیکھا تمام کے تمام یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ جی تمام انبیاء بہت ہو گئے میں کہ قرآن مجید میں ویت کلو نبی جینا تو کیا سارے نبی یہ بھی جمع کرسی تمام انبیاء کا قتل کر دیا جائے تو اس قسم کے اور کچھ مجھے اس وقت اور اگر آپ سننا چاہیں گے تو ان شاء اللہ میں آپ کو تفصیل بتا دوں بات جناب کو میں نے اس کو جو سوال کیے وہ جناب ایک سوال کا بھی اس نے کیا جواب دینا تھا وہ اگلی ہائی پہ چلا گیا چل آیا اس ٹائم میں نے کہا جی پورے روم نے دیکھ لیا میرا دعویٰ تھا کہ مرزا قادر نے قبر سے نکل کے آ جائے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے میں نے کہا جی ایک سوال کا بھی اس نے جواب نہیں دیا اب یہ دوسری آیت پہ چلا گیا میں نے کہا اس نے پہلی آیت پہ اپنی شکست تسلیم کر لی اب دوسری آیت پہ بات کرتے ہیں میں نے کہا آیت پڑھو میں نے کہا پوری آیت پڑھو وہ کہتا ہے کالا گیا متوفی تو رافی کا ہی لے گیا وہ متوفی کا پہلے ہے رافیو کا لے بعد میں بات پہلے ہوئی بات کے بعد روح اٹھائی جاتی ہے جسم نہیں اٹھایا جاتا لہٰذا روح اٹھائی گئی اور فوت ہو گیا میں نے کہا محترم آیت پوری پڑھو اس اسے آگے بھی آیت ختم نہیں ہوئی آیت پوری پڑھو وہ پھر آئے بھائی کالا یا اسے نہیں میں تو فی کا براسری کا لے گیا ادھر اسٹاپ کر دیں میں نے چار دفعہ اس کو کہا کہ آیت پوری پڑھو چار دفعہ اس نے پھر اتنی پڑھے آگے نہ پڑھے میں نے جی میں پورے روم میں چیلنج کرتا ہوں میں نے کہا جی یہ مرتا مر جائے گا یہ پوری آیت نہیں پڑے گا میں نے کہا یہ مرتا میں نے کہا اگر یہ پوری آیت پڑھ دے تو اس کو پتا ہے کہ اس میں اس کی موت ہے میں نے کہا اس کی موت ہے یہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ مرتا مر جائے گا یہ پوری آیت نہیں پڑے گا اس نے نہ پوری آیت پڑھنے دی نہ پڑی اور ان چھوڑ کے باقی صاحب میں کوئی واقعی بتا دیتا ہوں وہ مغل تو بیٹھے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں تو چار وعدے کر رہے ہیں کہ ایسے میں تجھے ان متفق کہ ہمارے کچھ مفسرین نے چودہ سو کچھ مفسرین ہیں ان کا دیکھنا انہوں نے کیا تجمہ کیا کچھ لوگوں نے وفات کے ترجمہ کیا کچھ لوگوں نے پورا وصول کرنے کا ترجمہ کیا دونوں یہاں پہ فٹ ہوتے ہیں میں دونوں کا آپ کو مطلب سمجھاتا ہوں دونوں طریقے سے درست ہے ایسا میں تجھے وفات دوں گا اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور یہودی تجھے سلیب نہیں دے سکیں گے وہ مظاہروں کا وہ جو ہاں، اس کا وہ محوق یہی ہے کہ وہ یہودی تجھے سلیب نہیں دے سکیں گے تیسرا وعدہ اور چوتھا وعدہ کہ میں تیرے متبین کو تیرے دشمنوں پہ کیا مطلب غالب رکھوں گا ٹھیک ہے اب کاجانی یہ کہتا جی کہ اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ ترتیب سے ہونا چاہیے اس آیت کا ترجمہ ترتیب جو ہے ترتیب الٹنا مسلمانوں کا کام نہیں کاجانی نے بھی لکھا اپنی کتاب میں ہم نے کہا جناب ہمیں آپ کی بات منظور ہمیں آپ کی بات منظور لیکن شرط یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ پوری آج کا ترجمہ کریں اب کاٹانی ترجمہ کیا ہوگا کہ اسے میں سب سے پہلے تو یہ وفات دوں گا اس کے بعد تیرے روح اٹھاؤں گا جو ان کے متعلق کو اس کے بعد میں تیرے روح اٹھاؤں گا اس کے بعد میں تجھے یہودیوں سے بچاؤں گا یعنی وہ سلیپ اس کے بعد یہودی تجھے سلیب نہیں دے سکیں گے جی۔ جبکہ کارجانیوں کا اپنا کی یہ ہے کہ واقعہ سلیپ پہلے ہوا ہے اس کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قبر سے تین دن قبر کے اندر زندہ حالت میں رہے اس کے بعد نکلے اور کشمیر سے آ کے فوت ہو گئے میں نے کہا تردیش تمہاری کہاں پہ الجا ہے گیا بہت اچھے بہت اچھے اچھا یہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی شرط منظور ہے آپ پوری آج کا تجمہ کرتے ہیں حالانکہ اس میں یہ ہے کہ ایک عربی سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہوں گے میں نے تو مولانا صاحب کی کتابوں میں جی، جی، جی۔ پڑھے ایک اصول ہوتا ہے تقریم و تاخیر کا اصول جی تو جن جن ہمارے مفسرین حضرات نے یہاں پہ وفات کے ترجمہ کیا ہے انہوں نے تمام کے تمام نے میں نے خود قادیانیوں کی کتاب اصل مصطفیٰ میں پوری تفصیل پڑھی ہے اس کی تمام نے کہا کہ پہ ہے و تخیر ہے و تخیر یہ ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ ایسا میں تجھے مقررہ وقت پہ وفات دوں گا اب تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور یہودی تجھے شریف نہیں دے سکیں گے اور میں تیرے ان کیا قیامت غالب رکھوں گا اچھا اب میں نے جب کازن سے کہا اس میں تقریم و تخیر ہے کہتا جی تقریم تخیر کی کوئی اور مثال قرآن سے میں نے کہا بس جو ورک ہی میں نے کہا سجدہ کا لفظ پہلے رکو کہ بعد میں جب ہم نماز پڑھتے رکو پہلے کرتے ہیں سجدہ بعد میں کرتے ہیں اچھا، میں نے کہا یہ بھی چھوڑو میں نے کہا مرزا کا خود وہ اس میں انگریزی کے ہے اچھا میں نے کہا چلو تم کہتے ہو ترتیب سے ترجمہ ہونا چاہیے تو جو تم آئے تو نبوت جاری ہونے کی پیش کرتے ہو وہ میں اللہ رسول من النبیین میں اب نے کہا اس آیت کا ترجمہ تمہارا یہ ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ سب سے پہلے نبی بن جائے گا جی۔ اس کے بعد صدیق بنے گا اس کے بعد شہید بنے گا اور پھر ترقی کرتا کرتا تالے بن جائے گا ہاں، ترقی ہو رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ اچھا خیر ایسے بہت سے باتیں مجھے لیکن میں آپ کو جو آخری جو میری بات ہوئی ہے نا ابھی چند دن پہلے پاکستان کے اندر سمنا باغ کے اندر ایک مرزاڑے کے اندر اس کا میں آپ کو قصہ سناتا ہوں جی میرے ایک دوست ہے ویسے تو مطلب تو وہ گزشتہ چار پانچ سال سے ان کو اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہر اتوار کو ان کی میٹنگ ہوتی ہے ان کو پتا چلا کہ اسے میرا کہ یار اس کو تھوڑا بہت سوچ بوجھ ہے اس کا پھرنے کے تو مجھے کہتے یار مجھے کوئی باتیں بتاؤ میں نے وہ مرکز راجیہ سے ان کو لا کے لٹریچر میں نے کہی پڑھ لو وہ پڑھ کے تو بڑے شیر ہو گئے جناب وہ کہتے ہیں میں اب ان کو چھوڑوں گا نہیں میں ان کو ہاں۔ چھوڑوں گا نہیں وہ جناب جائیں وہ قادیانی کہاں ان کو پکڑائی وہ قادیانی کو ادھر بات کو کیوں ہونا وہ بڑا وہ خیر میں نے ہر بات کا جو بھی مجھ سے پوچھے میں جواب دیتا رہا ان کو کہ پہ یہ جواب ایک دن میں تباکن وہاں سے گزرے تھے چند ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اس بات کو تو مجھے کہتے ہیں یار وہ سامنے لائٹ جا رہی ہے وہ دیکھا میں نے کہا کہتے ہیں یہ ان کے میں کہ مردارا کہتا ہاں مردارا مسجد تو ہم کہتے نہیں مولانا چنوٹی جی صاحب نے منع کیا کہ ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہ مردارا کہ میں نے کہا پھر کہتا چلے اندر میں نے کہا میرا کیا تعارف کراؤ گے وہ پوچھیں گے یہ کون ہے کہتا میں کچھ کہہ دوں گا تو میں نے کہا تمہاری مرضی ہے چلنا مجھے تو کوئی طرح نہیں چلنا چلے چلتے ہم چلے گئے اندر تو اس کو نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث نہیں بات کہتا آگے ہاں، مسیح ایسا بھی آ جائے جو آدر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے پاس مدفون ہو میں نے کہا یہاں پہ کیوں لکھا اندر مدفون ہو قبر کے ہاں، اب اب بول اس کے جناب پسینے گئے کہنا جی تھی یہ گل تو لیتی کسی نہیں چاہیے کہ میں کہ جی پوری گل منا لو کہڑی منانی دسو بولو پوری گل منا لو کہنا جی پیچھے پڑھ پڑھنے پیچھے پڑھا تو پیچھے لکھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گئی ہے وہ کہنا جی یہ بھی منو عیسیٰ علیہ السلام بہت وہ مانتے منگ نہیں مانتے میں کہ جی منا لو کہتے جی تمام امبیا فوت ہو گئے حضرت علیہ السلام بھی فوت ہو گئے میں کہ تمام امبیا فوت ہو گئے کہتے جی تمام امبیا میں کہ حضرت نور علیہ السلام کہتے جی انہوں کا ابا بھی فوت ہو گیا میں کہ حضرت یقوب علیہ السلام وہ بھی فوت حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی فوت میں کہ حضرت موسا علیہ السلام جی فوت میں کہ حضرت موسا علیہ السلام کہتے جی فوت میں کہ تیجی ہری پوچھ رہے حضرت موسا علیہ السلام کہتا جی وہ بھی فوت میں کہ ذرا مگاٹ نمبر دے دیا میں نے کہا میں اپنے دوستوں کو آگا کو میں نے کہا یار تو پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہی ہے وہی موسا مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے لہذا لہٰذا ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لانے کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے ہر مردوں میں سے نہیں میں کہ جی، بولو اب اس کے وہ آگے پیچھے دیکھے کیا تھا ویل کرم پسینے اس کے چہرے مربی کہتے جی کسی نے سوال کیا وہ جواب دیتا میں کہ کیویں سوال کیا کہڑا جواب ہے کوئی سوال نہیں نہیں تھی یہ چھڑو ملے نہیں تھی کی بات ہوئی تھی سارے نال ہو گل کرو یہ کرو وہ کرو میں کہ چلو ہوئی گل کرنے میں کہ اچھا، چلو یہ دسو میرے ساتھ تاریخ بدائش کی ہے میں میرے ساتھ تاریخ بدائش دسو اب ان کو کچھ پتا نہیں تھا وہ میرا جو دوست ہے وہ بول بڑا کہتا جی میں نہ جی اٹھارہ سو چھتی اس نے ہماری کمپیوٹر میں پڑا ہوا اس نے وہ ہم نے بھی غلط لکھا ہوا ہے اٹھارہ سو چھتی اچھا میں کہتے جی ہاں جی اٹھارہ سو پینتیس یا اٹھارہ سو چھتیس ہاں جی، ہاں جی۔ <laughs> اچھا میں میں اس طرح نہیں جی مرزا صاحب نے اپنے قلم نہ لکھی ہے نا وہ دسو کہ جی وہ تھی دس دو میں کہتے میں دس دینا میں جی کتاب بلبری ہے نمبر ایک سو ستر سے مرزا صاحب لکھ ہیں کہ میری سوانے یہ ہیں کہ میری پیدائش اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور اٹھارہ سو ساون میں میں سولہ یا سترہ برس کا تھا میں نے کہا جی اس تری کو مانتے ہو جی کتاب منگا لیے کہ جی کتاب رہن دے اسے مان لیے میں کہ ٹھیک ہے میں کہ جی انہوں نے وفات وفاد ہے وہ چھبیس مئی انیس سو اٹھ نو ہوئی کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے میں کہ جی کنی عمر بنی کہ جی اٹھاٹ یا انہتر سال مرزا صاحب کی گوئی ہے کہ میری اس سے پہلے میں نے کہا مرزا صاحب نے کہا کہ اگر میں اپنی سو پیش گوئیوں میں سے ایک میں بھی جھوٹا نکلا ہے تو میں مان لوں گا میں کردار ہوں وہ نے منیا انہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی بالکل مرزا صاحب نے کہی ہے بات تسلیم کی میں نے کہا جی مرزا صاحب نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ میری عمر اسی سال ہو گئی کہتا جی ایسے کوئی پیش گوئی انہوں نے کی میں کہتا رہا کل کلو ہوں پھر کہنا جی نہیں وہ مربی بولے کہنا نہیں جی انہوں نے نام لکھے ایسے کہ دو چار سال کرنا یا دو چار سال زیادہ میں کہا پھر بھی پوری نہیں ہوتی اب انہوں نے جب دیکھا نا کہ معاملہ بالکل ہاتھ سے نکلتا تو یہ کر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پھر براہ راست اب مرزے کا دفاع کرنے کے لیے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک دیتے ہیں اب مجھے پتا تھا کہ اس یہ حرکت کرنی ہے اب اس کے میں نے کہا چل اس کے پیچھے پیچھے جدھر جی بھاگے اب اس نے کہا جی کہ پھر کیوں ایسے مرزے کی اتنے سے پوری ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب انہوں نے خواب آیا سی کہ تم حج کرو گے وہ گئے سی ادھر بھی اج اس سال نہیں ہوا اب اگلے سال ہوا سی تو خواب وجہ تو انہوں نے سفر کیا تو ہاتھ سال نہیں ہوا تو پیش گوئیاں بڑی گلا ہوں جی پیش گوئیاں تو نہیں سمجھ یہ میں کہ پہلی گل تو ہے کہ وہ خواب آیا ہی ادیبیا کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اندر خواب آیا تھا وہ خواب تو ان کے سفر کے باعث ہی نہیں بنا تھا پہلی بات اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہم نے تمہارے خواب کو سچ کر دکھایا سورہ پتہ کہ میں نے کہا وہ آخری آیات میں لکھا ہوا ہے میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ سچ کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ان کا خواب جھوٹا نکلا نوزب اللہ اب وہ چپ خاموش اس نے جناب دوسرا پینترا بدلا اس نے کہا جی کہ وہ جو مرزا نے ساری بکواسات اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی نا جب اس نے اس کے اپنے پیش کو یہاں جھوٹی نکلی تو اس نے دوسرے نبیوں پہ الزام لگانا لگانے شروع کر دیا کہ فلاں کے بھی جھوٹی نکلی فلاں کے بھی جھوٹی نکلی فلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے مرزا نے بھی اپنی کتاب اس نے کہا جی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو کہا تھا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ مجھ سے پہلے ملے گی تو ہاتھ لمبے ہونے کا کوئی اور مطلب تھا بی بی نے سامنے ہاتھ ناپنا شروع کر دی میں نے کہا ہاں، یہ مرزا نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ بات کہ وہ بیویوں نے آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو وہ ہاتھ اپنے ناپنا شروع کر دیا اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا میں نے کہا مرزا نے اچھا،, اچھا کہ میرے بات ہاں وہ اچھا کچھ نہیں نے اچھا۔ جی، جی۔ وہ روایت ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کے وہ یہ نہیں کہا تھا کہ جی، ات والا کن ات والا کن یدن کا لفظ ہے اور یہ وہاں پہ ویسے ہی واحد کا ہے کہ جس کا لمبا ہاتھ ہوگا اور عربی زبان میں لمبا ہاتھ جو ہے وہ محبت نے استعمال اسی کو کہتے ہیں جو سخی ہو پرانے مجید میں بھی ہے پہ قابل شدید القابل تول تول کا مطلب بھی وہی ہے سفاوت کے تول اب یہ مرزا کا دینی عربی والے تول کو جو ہے نا اردو میں لیا ہے کہ تول کا مطلب ہوتا ہے لمبا تو اس نے وہ قدمہ ہی وہ اس کا غلط کر رہا ہے نا سروایت کا تو اس کے آگے اس نے یہ اپنی طرف سے مرزا قادیانی نے لگائی کہ آندر وسلم سے روبرو انہوں نے بیبی نے ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور انہوں نے منع نہیں فرمایا اب میں نے اس کا جواب علماء کرام کی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی روایت میں ایسے الفاظ نہیں آئے کہ نبی کے علیہ وسلم کے روبرو انہوں نے ہاتھ مارنا شروع کر دیا انہوں نے منع نہیں فرمایا ناپے ہوں گے لیکن وسلم کے روبرو یہ واقعہ یہ اسپیسیفکیشن کے ان کے روبرو ہوئی ہے پھر تو بات وہ اور ہو جاتی نا یہ کسی روایت میں نہیں ہے بلکہ وہ عبداللہ بن مارم مسکری نے لکھا ہے کہ یہ دروغ ہے یہ قزب ہے یہ افطرا ہے اور یہ سراسر جھوٹ ہے لانت اللہ لہر القاضبین ایسے کسی میں نے کہا جناب آپ یہ الفاظ جو ہے نا مجھے کسی وہ دکھا دیں کہاں لکھے ہوئے ہیں کہ آپ رسول کے روبر انہوں نے ہاتھ لانا شروع کر دیا تو میں نے کہا جی میں آپ کو ایک کروڑ روپے انعام دوں گا وہ کہتا آپ کے پاس ایک کروڑ ہے میں نے کہا کروڑ تو نہیں ہے کوئی پچیس لاکھ ہے میں نے کہا چلو پچیس لاکھ دے دوں گا تمہیں انعام وہ جناب ایک بخاری اٹھا لائے بخاری شریف نا اور کھول کے میرے آگے رکھ دے کہتے جی لو یہ لکھا ہے پنجی لاکھ کٹو دیکھو دیکھو لکھا ہے پنجی لاکھ کٹو میرے اپنے پسینے چھوٹ گئے ایک دفعہ تو میں نے کہا یہ باقی اور تو میں لکھا ہوا میں نے بخاری دیکھی میں نے اچھا میں نے جب بخاری دیکھی تو وہ دلی کی چھپی ہوئی مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی میں نے کہا اگر یہ ساری بخاری میں ہوتا نا تو یہ کوئی پاکستان کی بخاری مجھے پیش کرتا ہے اس کو دلی والی بخاری پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی میں نے کہا کوئی دال میں کالا ہے میں نے کہا سر یہ جو انہوں نے ترجمہ یہ شاہ جہان پوری صاحب تھے انہوں نے کوئی ان کی کوئی تجمہ کیا پتہ نہیں میں تو جانتا نہیں پتہ نہیں کمر اللہ معافی پتہ <laughs> اچھا تو خیر وہ میں نے کہا جی یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ وسلم کے روبر انہوں نے اپنے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے منع نہیں فرمایا یہ عربی میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ بات ہے یہ عربی میں کہاں لکھی ہوئی عربی بارے میں اب یہ ਉਹ ਜੇ ਪਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੇ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਿ ਜਾ ਮਾਂ ਮਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ماں بخاری اچھا باہر نکل کے وہ لڑکا بولا عربی عربی نہیں کسی نے اپنے ترجمہ پہلے پتا نہیں کی کتاب ہے جو میں اس وقت ہاں اس کے بعد میں گھر آیا مجھے فکر تھی میں نے آگے پہلے وہ اپنے کتابوں میں دیکھا پھر میں نے انٹرنیٹ کے اوپر بخاری میں سرچ میں دے کے جا کے انگلش میں اس کا ٹیکسٹ آیا اس حدیث کو میں نے ڈھونڈ لیا اس میں قتم کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوتی میں میں لائی الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو بات کی وہ میرا موقع بالکل درست ہے کہ وہ یہ بات اس میں نہیں لکھی ہوتی میں نے انگلش میں اس کی بخاری کو پڑھی نکال کے وہ اچھا، اچھا۔ اس کے کے کے بعد وہ وہ جی جی کہ کہ کہ ایک لڑکا بیٹھا جی گل گل گل یہ نا نا پھر آ آ بار بار مل مولانا چنوٹی صاحب نے نے کتاب لکھی ہے ہے ذریعے لکھا رکھنی ادھر کرنی ملتے آدھے میں کہ گل کرنی ہے کہنا جی میرے گل کرو کہ بھائی جاری ہے کہ بہی بند ہو گئی ہے تو یا گل کرو کہ حضرت ادھر اسلام کا رفر نے واپس آنا کہ نہیں آنا میں کہ ٹھیک ہے جناب ہوں اسے گل اس گلتے میںم ہو گیا نبی نت جاری رفاظ ہوگا یہی سلاب ہے کہ اس اس سے سے پہلے کسی گل شروع کریے میں نے گل کا جواب دے دیں چلا دینا کہ میں کہ اگر کوئی بندہ ہے تھوڑی دونوں گلا من بھی لے فرض کرو لیکن مرزا نو پھر بھی نہ منے تو پھر کہ آیا اس کی بخشش ہو جائے گی کہنا جی بالکل نہیں ہو رہی دوسرا بولے کہنا جی ہاں بالکل نجات نہیں ہوئے گی کیونکہ وہ وسلم حدیث کا منکر ہے میں میں میں کہ بالکل بالکل صحیح صحیح نے کہا تو کیا ہوں گل رہ گئی نا آیا مرزا امام مہدی ہے یا نہیں ہے اگر وہ امام مہدی ہے تو کافر اگر امام مہدی نہیں تو کافر ایسی کوئی گل ہے نا میں کہ کہنے جھگڑا رہ گیا نا ہوں یہ تو بالکل گل ہے کہ جی اگر مرزا امام مہدی ہے تو پھر جس طرح اگر نہیں تو جنمی یہ جھوٹے شخص کو امام مہدی بنا کے وہ پیچھے لگے کہنا جی بالکل ٹھیک ہے میں کہ میرا صرف ایک سوال کا جواب دے کہنا جی ہوگی میں کہ جی نبی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے کہنا جی بالکل ہے میں کہ جہنمی جہاں شخص ہوئے وہ امام مہدی ہو سکتا ہے کہنا جی نہیں میں کہ جی مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ مسیح مود چودہویں صدی کے سر پہ زور کرے گا میں کہ آش سے سہی ہے گلا پتا آس جمع تو صحیح ہے نا کم از کم دس احادیث تو ہونی ہو چودویں نہیں کہیں تو میں ایک حدیث پیش کر دے کسی بھی حوالے سے چودویں سٹ کا پیپر پڑا اپنی گل کرو میرے میڈیا نہیں کر رہے جی میں گل کری گل کرو کہ بھائی نبوت جاری ہے کہ بھائی جاری

میں کہہ ہوں تھی اپنا ترجمہ کر دو کہ نہیں جی تھی جہاں ترجمہ کیا یہ دلیل دو میں نے کہا جی دلیل تو میں دس آنا اس سے پہلے دوسرا بول رہا کہ